بابری مسجد کی شہادت ہندوؤں کو بڑی مہنگی پڑی اکتیس دسمبر انیس سو ننانوے کے ایمان افروز فاتحانہ مارکے کی کڑیاں چھ دسمبر انیس سو بانوے کے اندھو ناک دن کے ساتھ جا ملتی ہیں اگرچہ میری گرفتاری تو گیارہ فروری انیس سو چورانوے کے دن ہوئی لیکن میری اسارت کی پوری تاریخ چھ دسمبر انیس سو بانوے سے لے کر اکتیس دسمبر انیس سو ننانوے پر مشتمل ہے آئیے چھ دسمبر انیس سو بانوے کی طرف مڑتے ہیں جب ہندوستان کے صوبے اتر پردیش یو پی کے ضلع فیض آباد کے ایک قصبے ایودھیا میں وحشت ناک کہکہوں کے بیچ ہم مسلمانوں کی عزت اور غیرت پر کدالیں ہتھوڑے اور پھوڑے برسائے جا رہے تھے مسلمانوں کی غفلت کے شکار اور آئندہ ان کی بیداری کا ذریعہ بابری مسجد شہید کی جا رہی تھی دہلی میں قائم نرسمہ راؤ کی کانگریس حکومت گاندھیائی منافقت کا لبادہ اوڑے اپنا سر گھٹنوں میں دبائے بیٹھی تھی جبکہ یو پی کی صوبائی حکومت کلیان سنگھ نامی مشرق وزیر اعلیٰ کی قیادت میں مسجد گرانے کا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی اس دردناک دن دیوبند اور سہارنپور کی مساجد میں نمازیں پڑھنے والوں سے لے کر بمبئی کے فلم سٹوڈیو میں ناچنے اور تھرکنے والے مسلمانوں تک سبھی حیران و ششدر تھے وہ بھی رو رہے تھے جو عرصہ دراز سے متعصب ہندوؤں کے عزائم سے واقف تھے اور وہ بھی چیخ رہے تھے جنہیں ہندوستان کی نقلی سیکولرزم پر اب تک مکمل اعتبار تھا اور وہ بھی سکتے میں تھے جو اب تک ہندوستان کو مسلمانوں کے لیے پاکستان سے زیادہ محفوظ قرار دے رہے تھے اس دن مسلمانوں کو اجتماعی طور پر محسوس ہوا کہ وہ ہندوستان میں تنہا ہے اور ان کی پونجی لٹ چکی ہے اور ان کی نسلوں کا مستقبل خطرے میں ہے وہ مسلمان جنہیں علی گڑھ کی یونیورسٹی اور ضمیر فروش مسلمان لیڈروں نے غفلت کے انجیکشن لگا رکھے تھے ان کا ایمان اور ان کی غیرت بھی انگڑائیاں لینے لگیں اور سیکولرزم کے نعرے کی خواب آور گولیاں اپنا اثر کھونے لگیں ہندوؤں نے ستر سال تک اپنے کام کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ان کا ایک طبقہ تو R S S Rashtriya Swayamsevak Sangh اور وی ایچ پی وشوا ہندو پریشد کی قیادت میں اندر ہی اندر پڑ رہا تھا اور ہندوستان کے فوجی اور سول اداروں پر آہستہ آہستہ قبضہ کر رہا تھا اور نوجوانوں کو خفیہ عسکری تربیت دے رہا تھا اور پورے جنوبی ایشیا کو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے زیر زمین تحریک چلا رہا تھا جبکہ ان کا دوسرا طبقہ اپنے سر پر گاندھی ٹوپی رکھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے انہیں خواب غفلت میں مبتلا رکھنے اور سیکولرزم کی تھپکیاں دے کر ان کے ایمان اور غیرت کو سلانے میں مصروف تھا یہ دونوں طبقے مسلمانوں کے لیے خطرناک تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ترشول ہندوؤں کا مذہبی ہتھیار تھا جس کی تینوں نوکیں مسلمانوں کے خون میں نہانے کے لیے بیتاب تھیں جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں میٹھے زہر کا جام تھا جو مسلمانوں کو دونوں ہاتھوں سے صرف اس لیے پلایا جا رہا تھا کہ وہ مسلمان نہ رہیں اور ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں یہ دونوں طبقے بر صغیر کی تقسیم کے بعد سے اپنا کام تیزی سے کر رہے تھے اور مسلمان مرکز مرکزیت اور قیادت کھونے کی وجہ سے ان دونوں طبقوں کی ریشہ دوانیوں کا شکار تھے اسی طرح وہ بعض نام نہاد فرقے جنہیں اس بات کا اصرار ہے کہ وہ مسلمان ہیں ہندوؤں کی ان تمام سازشوں میں ان کا مکمل ہاتھ بٹاتے رہے اس سلسلے میں اہم کردار قادیانیوں چکڑالویوں منکرین حدیث اور بعض دیگر فرقوں نے ادا کیا ان حالات کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل مصائب اور خدشات کا سامنا تھا اور دوسری طرف پوری اسلامی دنیا نے ہندوستان کے مسلمانوں کو فراموش کر دیا اور انہیں اپنے سے کٹا ہوا ایک الگ حصہ سمجھ لیا چنانچہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے حالت یہاں تک آ پہنچی منزل نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا غلامی خود ایک ایسی بیماری ہے جو قوم کو طرح طرح کی بیماریوں مبتلا کر دیتی ہے غلام قومیں اعتدال سے محروم ہو جاتی ہیں انہیں ہر سانس جینے کے لیے نفاق کا سہارا لینا پڑتا ہے اس لیے جھوٹ اور موقع پرستی ان کی عادت بن جاتی ہے غلامی انسان کی زبان کو تیز اور ہمت کو پست کر دیتی ہے اور انسان میں کرنے کی بجائے صرف کہنے اور زیادہ سے زیادہ بولنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے غلامی انسان میں احساس کمتری کا خوفناک مرض پیدا کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں تسنا بناوٹ اور تکبر کے امراض پیدا ہوتے ہیں اور انسان ہر وقت خود کو سنبھالنے چڑھانے اور بڑھانے کے فضول کام میں لگا رہتا ہے غلامی میں پلنے اور بڑھنے والی قومیں دل کو بھول کر پیٹ کی فکر میں لگ جاتی ہیں اور پیٹ کی یہ زیادہ فکر انہیں ہر جرم میں مبتلا کر دیتی ہے غلامی کا درد انسان کو نشے اور طرح طرح کے لاب ولاب میں پھنسا دیتا ہے اور انسان اپنے درد کو بھلانے کے لیے خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے غلام قومیں عام طور سے اثار قربانی اور وفاداری سے محروم ہو جاتی ہیں اور مسائل و مصائب کی کثرت انہیں خود غرض بنا دیتی ہے وہ اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں کر سکتے چنانچہ ان کی سوچ محدود اور ان کا دائرہ عمل سکڑ جاتا ہے اور وہ گھٹیا اور عام چیزیں ان کے ہاں اہمیت حاصل کر لیتی ہیں جن کی طرف انسان کا زیادہ توجہ کرنا انسانیت کے لیے سوائے آر کے اور کچھ نہیں ہوتا غلامی میں رہتے ہوئے غلامی کے موزی اثرات سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے پھر انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ آسانی سے اپنی غلطی اور شکست تسلیم نہیں کرتا غلام قوم بعض اوقات غلامی کو شکست سمجھ کر اس سے بچنے کی بجائے غلامی کو فخر سمجھنا شروع کر دیتی ہیں تب انہیں حقائق کا انکار کرنا پڑتا ہے اور آزاد قوموں کے عیب نکالنے پڑتے ہیں بس غلامی کا یہ درجہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس درجے پر پہنچنے کے بعد آزادی کی خواہش دم توڑ دیتی ہے اور انسان خود کو حالات کے حوالے کر کے تباہی اور جلت کو اپنا مقدر سمجھ لیتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں سے وحید الدین خان کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ غلامی کے اس خطرناک درجے تک پہنچ چکے ہیں چنانچہ اس کی خاطر وہ جہاد اور آزادی جیسے حقائق کا انکار بھی کر رہے ہیں اور آزاد ملش مجاہدین بھی ان کو بہت برے لگتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی غیر منصفانہ تقسیم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو غلامی کی غار میں دھکیل دیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اکابرین کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک قابل قدر تعداد غلامی کے موزی اثرات سے محفوظ رہی لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے غلامی کے مختلف اثرات کو قبول کر لیا ہے سنانچہ خوفناک بیماریاں ان میں صاف نظر آ رہی ہیں جن کی طرف ہم نے چند سطروں میں پہلے اشارہ کیا ہے افسوس یہ ہے کہ غلامی انسان میں چونکہ خود نمائی اور تقبر بھی پیدا کر دیتی ہے اس لیے ممکن ہے کہ ہماری یہ بات ہندوستان کے بعض مسلمانوں پر گراں گزرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی انسان اپنی ذات میں یا اپنے گھر والوں میں کوئی عیب اور بیماری اس لیے تلاش کرتا ہے تاکہ اس کا علاج اور اضالہ کیا جا سکے اسی طرح ہم اپنے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کے لیے فکر مند ہیں اور الحمدللہ ہندوستان کے اکثر مسلمان ہماری اس نیت اور ارادے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اسی طرح غلامی کے امراض گنوانے کا مقصد یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ آزاد مسلمان دودھ کے دھلے ہیں اور پاکستان والوں میں کوئی عیب نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو آج اجتماعی طور پر غلامی کے توق کا سامنا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہے جہاد چھوڑنے کی لانت نے ہمیں ذلت کی پستیوں میں گرا دیا ہے اور یہودیوں کی بہت ساری عادتیں اپنانے کی وجہ سے ہم قدم قدم پر ذلیل ہو رہے ہیں من حیث القوم ہم اجتماعیت سے بھی محروم ہیں اور مرکز سے بھی اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بتائے کہ آج ہمارا مرکز کون سا ہے ایسا مرکز جو ہم سب کے لیے برابر ہو اور ہم سب کا غم خار ہو ایسا مرکز جسے ہم مکمل طور پر اپنا کہہ سکیں اور جہاں پر ہم مسلمانوں کو غیروں پر ترجیح دی جاتی ہو ایسا مرکز جہاں پہنچ کر ہم خود کو محفوظ سمجھیں اور جہاں پر ہمارے ساتھ رنگ نسل اور علاقے کا امتیاز نہ بھرتا جاتا ہو اس میں شک نہیں کہ اب چند سال سے الحمد ایک مرکز کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں لیکن ہماری غفلت سستی اور خود غرضی کی وجہ سے وہ مرکز بھی اب تک مکمل طور سے محفوظ و مضبوط نہیں ہو سکا خیر چھوڑیے درد کی اس داستان کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں ہم دو ہندوستان کے حالات کی بات کر رہے ہیں ہندوستان کے مسلمان غلامی کے خنجر تلے دم توڑ رہے تھے جبکہ متعصب ہندو ازدہا طویل غلامی کے اثرات سے نکل کر آہستہ آہستہ اپنا فن اٹھا رہا تھا آر ایس ایس نامی تنظیم اپنی ستر سالہ خفیہ محنت کے بعد اس حیثیت میں پہنچ چکی تھی کہ اب وہ آخری مارکہ گرم کرے اور ہندوستان کو مسلمانوں کے لیے دوسرا اسپین بنا دے آر ایس ایس کی نظریہ ساز تنظیم وشوا ہندو پریشد بھی اپنا کام وسیع کر چکی تھی آر ایس ایس کا عسکری بازو بجرنگ دل اور سینا وغیرہ ناموں سے اپنی طاقت بنا چکا تھا عام سویلین اداروں سے لے کر حساس اداروں تک میں نکر دھاری ہندو نظر آ رہے تھے ہندوؤں نے مسلمانوں کی مکمل صفائی کے لیے سکھوں کو ساتھ لینا بھی ضروری سمجھا چنانچہ آر ایس ایس نے اکالی دل کے سب سے مضبوط دھڑے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یوں ہندوستان کو اسپین بنانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی مگر ہندوؤں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آغاز کہاں سے کیا جائے بہت غور فکر کے بعد مسلمانوں کی مکمل بربادی کے آغاز کے لیے بابری مسجد کو منتخب کر لیا گیا غالباً اس انتخاب میں مندرجہ ذیل امور کو ملحوظ رکھا گیا نمبر ایک بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا اعلان سارے ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے گا کیونکہ کوئی بھی ہندو رام کی یا اس کے نام سے بننے والے مندر کی مخالفت نہیں کرے گا نمبر دو بابری مسجد طویل عرصے سے ویران پڑی ہے اس کے گرنے سے ہندوستان کے مسلمانوں کا خصوصاً اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا عموماً رد عمل آئندہ کے اقدامات کی راہ متعین کرے گا نمبر تین یو پی میں مسلمانوں کی آبادی پانچ کروڑ سے زائد ہے اور مسلمانوں کی قیادت بھی عام طور پر یو پی سے جنم لیتی ہے چنانچہ ان کے مرکز میں ہونے والا دھماکہ حالات کو اچھی طرح واضح کرے گا نمبر چار یو پی میں صوبائی سطح پر بی جے پی کی حکومت تھی اس لیے یہ کام آسان تھا اور پھر رام مندر کا نعرہ بی جے پی کو یو پی سے مرکز تک پہنچا سکتا تھا غالباً انہی وجوہات کی بنا پر بابری مسجد کو منتخب کر لیا گیا اور چھ دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی بظاہر تو مشرقوں نے بہت غور و فکر کے بعد یہ انتخاب کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم عقل مشرق سے اس انتخاب کے معاملے میں بڑی غلطی ہوئی اور آئندہ کے حالات نے یہ واضح کر دیا کہ بابری مسجد کا انتخاب ہندوؤں کو بہت مہنگا پڑا چھ دسمبر کے اس غمناک واقعہ کا میری گرفتاری سے بہت گہرا تعلق ہے